اچھا ہماری جو مفہوم قرآن کلاس چل رہی ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ فیڈ بیک دینا ہے یا کچھ سجیشن دینا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فردوس جی استاد یہ کچھ فیڈ بیک دینا تھا مجھے اپنے یہ قرآن کلاس کی تفصیل کلاس کی مجھے تو بہت بہت بہت اچھا مطلب میرے ڈے کا نا ویک کے سب سے بیسٹ ڈے ہوتے ہیں جس دن ہماری اپنی محفوظ قرآن کی کلاس ہوتی ہے اور جو یہ الیون ٹو ٹویلو ہے نا یہ بہترین وقت ہوتا ہے استاد میرا میرے لیے اتنا بہترین طریقے سے آپ سمجھاتی ہیں سیدھا اسٹریٹ اوے اپنے دلوں کو چھو جاتی ہے ایسا نہیں کہ میں پہلی بار سن رہی ہوں میرے جو بھی اب کلاس کے ہیں ان کو لگ رہا ہو کہ یہ فرسٹ ٹائم سن رہی اتنا متاثر ہو رہی اس لیے نہیں نہیں میں میں کئی بکس پڑھ چکی ہوں الحمد للہ تفسیر میں پڑھ چکی ہوں سن چکی ہوں خود کی نوٹس بھی بنانے کی کوشش کر رہی تھی سیکنڈ ٹائم میں ترجمہ مطلب ترجمہ نہیں تفسیر میں بول رہی تفسیر کے ساتھ میں جو بھی اویلیبل تھی میرے ساتھ بکس میں منگوائی تھی پورے ٹویلو بکس منگائی تھی میں ان کا فرسٹ ٹائم پورا میں پڑھ چکی تھی اور سیکنڈ ٹائم میں خود نوٹس بنانے کے لیے شروع کری تھی میں سورہ نسا کے پاس آئی تھی تو الحمد مجھے آپ سے ملاقات ہو گئی اللہ نے بس ملا دیا ہم کو اور آپ کی تفسیر سے میں بہت متاثر ہوتی ہوں تعالیٰ بہت اچھا ہوتی ہے آپ کی تفسیر مطلب ایسا ہے کہ میں وہ کہنا چاہتی ہوں میرے دوسرے اسٹوڈینٹس کے لیے کئی لوگوں کے میرے میں نے جب بھی کال کیے تھے تھوڑے اسٹوڈینٹس میرے لیے مطلب کیا ہو رہا ہے اس میں ایسا بول کے اس میں ایسی تفسیر میں پڑھ چکے ہم اس میں تفسیر ہے کیا سب تفسیر جتنی آپ جو بولے تھے نا سر کتنی بھی بار تفسیر پڑھے الگ الگ ہوتی ہے وہ اور جب بھی پڑھے آپ اس میں نیا میسج ملتا استاد میں اس لیے میں سارے اسٹوڈینٹس کو بولنا چاہتی ہوں مطلب جو اپنے میں قرآن میں جو اٹینڈ ہو رہے ہیں نا پلیز کلاس کو مت چھوڑیے اس کو شیئر کریے سبسکرائب کریے دوسروں تک پہنچائیے لیکن <clears throat> عمل ضرور کیجیے عمل عمل بہت امپورٹینٹ ہے بس یہی پتہ نہیں میں اچھی طرح سے رکھ سکی یا نہیں رکھ سکی بس اموشنل ہو گئی بہت اچھے سے تفصیل ہوتی ہے یہ مفہوم قرآن کی آپ پلیز پلیز پلیز ضرور اٹینڈ کیجیے کوئی بھی کلاس مت لیو کیجیے مطلب آخر تک رہی ہے مطلب جو بھی پرابلم ضرور ضرور بس آئیں گے میں میں زیادہ اس بول رہے ہیں کہ کٹ سے ہم سے نہیں ہو رہا نہیں اب ضرور ویڈیو تو بھی دیکھ لیجیے لائیو نہیں اٹینڈ ہو سکے تو ویڈیو اس لیے بنائی استاد اتنے محنت کر کے مطلب bit by bit bit by bit بنائی سارے ایسے نہیں کہ پورے بنا کے ایک میں ڈال دیے ایکسپلینیشن ان اردو اردو اس کے لیے اردو سیکھنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے الگ سے ویڈیوز بنائی ہے صرف ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سننے کے لیے الگ سے ویڈیوز بنائی ہے تفسیر سننے کے لیے الگ سے ویڈیوز بنائی آپ کو جو جس میں آپ کو آرام کی لگ رہی وہ کیجیے بس بس جڑے رہیے لگے رہیے اس دین کو پھیلا میں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فردو جزاک اللہ خیرن دوسرے بھی انکریج ہو جائے اور جو بھی ہم حقیر سی محنت کریں اللہ اس سے بھی قبول کریں کہ اس اس پہ کوئی ریاکاری کاری نہ ہو اور میری جتنی لائف ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں تفسیر سے جڑی رہوں اور خود سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھاتی رہوں انشاءاللہ بس آپ لوگوں کا بھی سپورٹ چاہیے مجھے کہ آپ بھی جو ہے وہ میری مدد کرے دوسروں تک یہ میسج کنوے کرنے کے لیے اور ایسا نہیں کہ جتنا میں نے میرے ٹیچروں سے سیکھی اس پر ہی میں استفادہ کری ہوں میں وہ ٹیچر نے بھی اگر مجھے بتائی ہے تو میں جا کے ڈھونڈتی ہوں اوتھینٹک ٹیچر سے میں سیکھی ہوں تو بھی میں جا کے چیک کرتی ہوں کہ انہوں نے صحیح یہ حدیث صحیح سے لیا ہوا ہے یا ضعیب سے لیا ہوا ہے کہاں سے لیا ہوا ہے وہ بھی چیک کرتی ہوں بس اللہ کا فضل ہے یہ کہ اللہ نے یہ توفیق دی اور آپ سب چنے ہوئے بندے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ تفسیر سے جڑے رہیں آپ جتنی بھی کلاس کر رہے ہوں گے نا بھلے فک کی کر رہے یا حدیثوں کی کر رہے کریں تجوید کی کر رہے وہ بات الگ ہوتی ہے جو آپ تفسیر کی کریں گے اس میں ایک سکون بھی ہوتا ہے وہ الگ سکون ہوتا ہے جو ہم قرآن کا کلام جو سیکھتے ہیں ایک ایک بات سمجھتے وہ الگ سکون ہوتا ہے کیونکہ یہ نارمل بک نہیں ہے ہم کبھی کبھی اس لیے تفسیر چھوڑتے کہ ہمیں دوسری چیزیں پڑھنی ہوتی ہے یا دوسری چیزوں میں ہم گم ہو جاتے دنیا کی چیزوں میں لیکن اسے نہیں چھوڑے یا اللہ کا کلام ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اللہ سے کمپلین کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے تیرا کلام چھوڑ دیا تیرا کلام چھوڑ دیا کلام چھوڑ دیا کا مطلب کیا ہے یا تو وہ پڑھتے ہی نہیں یا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے ہمیں لگتا ہے صرف قرآن پڑھنا ہی نف ہے ریسائٹیشن کریں گے بس اور نماز پانچ ٹائم کی پڑھیں گے دیٹس انف یہی ہماری لائف ہے یہاں تک لائف رکتی نہیں کوئی بھی آپ کلاس کرے تجوید کرے کیا کرے لیکن تفسیر از تفسیر اٹس ڈفرنٹ بالکل الگ چیز ہے اللہ کا کلام ہے اس کو سینے سے لگا کے رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں نارمل بک نہیں ہے اور یہ سب کو ایسا نہیں کہ کسی کو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں اب اب تک میں نے جتنی تفسیر کی اس میں ایک بھی مجھے بتایا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا سب کو سمجھ میں آیا جنہوں نے کبھی تفسیر سیکھی ہی نہیں انہیں بھی سمجھ میں آئی بس لینے والے چاہیے سننے والے چاہیے محنت کرنے والے چاہیے اوکے تابش آپ کچھ بولنا جی جی جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ قرآن پڑھ کے بس ہو جاتا ہے کیونکہ بچپن سے یہی سیکھا ہے بس قرآن پڑھتے رہو پتا نہیں تھا جب تک ہم تفسیر نہیں سنتے میں نے دو کلاس اٹینڈ کری مجھے احساس ہوا کہ اپنے لائف میں کیا کچھ کھویا ہے مطلب آج فورٹی ٹو کی ایج ہے میری تو میں یہ مطلب اگر اتنی عمر میں میں سیکھتی تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی قرآن کے لیے یا دوسروں تک کے لیے ہے نا میری اپنی زندگی میں میرے بچوں کے لیے اور واقعی میں اللہ نے چنا ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ اور باقی نہیں سن رہے تو ان کے لیے بہت ہی غلط بات ہے یہ چیز کہ ان کو اس چیز میں آنا چاہیے ہم خود سوچ رہے تھے کہ ہم نے تجوید کلاس کری تو تفسیر ہم لوگ مطلب دو جگہ نہیں کر پا رہے ہیں پھر سننے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے عمل آج نہیں کر سکیں گے سن تو سکتے نا سن کے ہی دل پہ ایسی چیز ہو رہی کہ میں بات بھی نہیں کر سکتی بیان بھی نہیں کر سکتی میں کب سے چھپ چاپ سے سنتی جا رہی سنتی جا رہی ہوں دھیان باہر بھی بچے کھیل رہے لیکن ایسا ہو رہا کہ بچوں کو چھوڑو پہلے چیز سنو مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں کتنا ڈیپلی سمجھ سکتی ہوں پھر جو آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہو وہ الگ ہی چیز ہے جزاک اللہ خیرن بے تابش کبھی بھی اللہ کا کلام اس کو پیچھے نہیں کریں جیسے کہ یہودیوں نے کیا تھا اللہ کے کلام کو پیچھے پھینک دیا پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے امپورٹنس کسی اور چیز کو دے ہم نے اللہ کرے کہ ہماری موت سے پہلے ہمیں اللہ اس طرح بنائے جس سے وہ چاہتا ہے اور وہ ہم سے راضی ہو اس حال میں ہمیں اٹھائے اس دنیا سے آمین, آمین, آمین. اور دین پہ استقامت دیں آپ جتنا بھی آپ سیکھیں گے پڑھیں گے وہ آپ کا بھی فائدہ ہے کیونکہ آپ آگے سکھانے والے بنیں گے ایسا نہیں کہ میں میری اپنی لائف جتنی ہے اتنا میں سکھا کے اس دنیا سے چلی جاؤں گی آگے کیا آگے کون سکھائے گا کون بتائے گا کلام کو آگے تو بننے والے چاہیے نا بندے کون کنوے کرے گا صحیح میسج کو تو اس لیے کبھی بھی قرآن کو پیچھے نہیں کریں بلکہ قرآن کو آگے رکھیں باقی کام ہوتے رہیں گے اور ہم نے صرف ایک گھنٹہ رکھا ہوا ہے بس وہ ڈسکشن میں کبھی کبھی میکزیمم پانچ منٹ لیکن آج ہی ایسا ہوا ہے کہ ففٹین منٹس لگ گئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک گھنٹے میں کمپلیٹ کرنے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جلدی جلدی کریں ہم جو بھی کریں پرفیکشن میں کریں انشاءاللہ تاکہ آگے پھر ایزی ہو جائے ہمارے لیے ان شاء چلے ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر اسٹاپ کرتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ لانتا نستغفروک و نتوب لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ